بدر کافروں کی لاشوں کو دیکھا گیا تو پتا چلا کہ تمام بڑے بڑے قریشی سردار قتل ہو چکے ہیں خود فوج قریش کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے دار الندوہ میں جن چودہ سرداروں نے رسول اللہ کے قتل کی تجویز پر اتفاق کیا تھا ان میں سے گیارہ غزوے بدر میں ہلاک ہوئے بدر کی جنگ میں ایان قریش کی زندگی کے کتاب چے پارا پارا ہو گئے عرب کی کسی لڑائی میں شاید اتنے بہت سے نامور سردار اب تک قتل نہ ہوئے تھے بدر میں کفار قریش کی شکست دراصل ان کے اقتدار اور حاکمیت کی شکست تھی آثار اشارہ کر رہے تھے کہ اس حضیمت کے بہت دور سے نتائج نکلیں گے کفر کی رسوائی اس نقطے پر ختم نہ ہوگی ابھی اسے بہت کچھ ذلیل ہونا ہے اسلام باطل کے کسی نقش کو باقی نہ چھوڑے گا اجالا اور دھند لگا ایک جگہ نہیں رہ سکتے جھوٹ اور سچ میں میل نہیں ہو سکتا قریش کے ستر آدمی قید ہو کر مدینہ لائے گئے یہ سب کے سب بہادر اور نامور اشخاص تھے اپنے قبیلوں میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی احساس شکست نے ان کے سرخ و سفید چہروں کو سولہ دیا تھا آنکھیں خشک تھیں مگر دل رو رہے تھے رسول اللہ کے چچا عباس سب تک ایمان نہ لائے تھے وہ بھی اپنے بھائی بند اور ہم عقیدہ قریش کے ساتھ فوج میں شامل ہو کر بدر آئے اور قریش کی حمایت میں خوب لڑے ان قیدیوں میں عباس بھی شامل تھے اسیرا نے بدر کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا گیا حضرت عباس ام رسول نے بند اسیری کی تکلیف محسوس کی حضور کا اشارہ پا کر صحابہ نے ان کے بند ڈھیلے کر دیے رات کا وقت تھا حضور نہایت بے چینی کے ساتھ مسجد میں ٹہلنے لگے صحابہ نے نے نے عرض کیا سرکار آرام نہیں فرمایا حضور جواب دیا کہ قیدیوں کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی صحابہ نے عباس کی طرح دوسرے قیدیوں کے بند بھی ڈھیلے کر دیے اور جب اسیران بدر کو چین آ گیا تب کہیں جا کر حضور نے استراحت فرمائی غزل بدر کے یہ قیدی ذات رسالت ماب اور صحابہ کرام کے خون کے پیاسے تھے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو بڑی دردناک تکلیفیں پہنچی مگر رحمت اللہ عالمین نے ان سب کو کپڑے پہننے کے لیے عطا فرمائے گردالود قباؤں کی جگہ صاف ستھرے کرتے دیے گئے حضرت عباس بہت قداور تھے سب سے زیادہ بلند قامت کسی کا کرتا ان کے جسم پر ٹھیک نہ آتا تھا مدینہ کے منافقوں میں ایک شخص عبداللہ بن ابئی تھا اس گروہ کا سردار تھا اس کی بلند قامتی مدینے میں مشہور تھی رسول اللہ نے اس کا کرتا منگوا کر عباس کو پہننے کے لیے دیا عبداللہ بن ابئی نے جو حضور کے چچا کے ساتھ احسان کیا تھا اسے سرور کائنات نے فراموش نہیں فرمایا منافقوں کا سردار جب مرا تو حضور نے اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے عطا فرما کر اس احسان کا معاوضہ دے دیا اشیاء میں نسبتوں کے اعتبار سے فرق ہوا کرتا ہے وہ راسل منافقین المرسلین محمد ابن عبداللہ کی قبا تھی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابئی کے کفن سے زیادہ مقدس کفن کسی مردے کو نصیب نہیں ہوا رحمت اللہ عالمین نے ابن ابئی کو اپنے احسان سے ڈھانپ دیا اسیران بدر یقیناً اسی کے مستحق تھے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جاتی حضرت عمر فاروق نے یہی رائے دی تھی اور عرض کیا تھا کہ میں اپنے عزیزوں کو اور علی بن ابی طالب اپنے رشتہ دار قتل کریں مگر رحمت عالم نے معمولی سا تاوان لے کر آزاد فرما دیا جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے ذرے فدیہ بھی نہ لیا گیا ان کا تاوان یہی تھا کے انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی فتح کا ان لفظوں میں ذکر فرمایا تم کمزور تھے مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اب تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو تاکہ اس کے شکر گزار بن جاؤ قاتل غلام بن گیا بدر میں قریش کی شکست کی خبر جب پہنچی تو تمام مکہ شور ماتم سے ہل گیا ہر شخص متاثر اور ملول تھا ہر طرف اس جنگ کی باتیں اور تذکرے ہوتے اس حضیمت کا سب کو انتہائی ملال تھا کا بیٹا عمیر پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں پیش پیش تھا وہ اور اس کا دوست سفان بن امیہ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے ان کی گفتگو کیا تھی دردناک نوحہ تھا آہ عمیر اس ذلتا میں شکست کے بعد اب جینے کا مزہ نہیں رہا سفان نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا سچ کہا تم نے اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بال بچوں کے بکھیڑے میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں سواری پر چڑھ کر مدینہ پہنچتا اور محمد کو قتل کر دیتا مدینہ میں میرا بیٹا بھی گرفتار ہے عمیر نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم تم نہ تو قرض کا خیال کرو اور نہ بال بچوں کی فکر میں پڑو میں ذمہ داری اور کفالت کا پورا وعدہ کرتا ہوں مجھ پر اعتبار کرو امیر کا اطمینان دلانے پر امیر تیزی کے ساتھ گھر آیا بیوی سے کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں تمہارے بیٹے کو چھڑا کر لاؤں گا میری زہر میں بجی ہوئی تلوار سے محمد ابن عبداللہ بچ نہیں سکتے مختولی نے بدر کے انتقام کی یہ پہلی قسط ہے عمیر نے تیزی سے اونٹنی لی اور مدینہ کی طرف چل دیا راستے میں کہیں کہیں تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہرتا اور اور ذرا سا سستا کر تازہ دم ہو کر پھر چل پڑتا وہ جلد سے جلد مدینہ پہنچ جانا چاہتا تھا زہر آلود تلوار کو بار بار دیکھتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ اس کے ایک ہی بار میں نوز باللہ محمد کا کام تمام ہو جائے گا تلوار کی باڑ پہلے ہی سے تیز تھی میں نے زہر میں بجا کر اسے موت کا قاصد بنا دیا اس کا ذرا سا گھاؤ دشمن کو موت کا راستہ دکھا دے گا عمیر مدینہ آیا تو حضرت عمر سے راہ میں ملاقات ہوئی عمر فاروق اس کے تیوروں ہی سے تاڑ گئے کہ یہ مکہ سے کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے حضرت عمر نے اس کی گردن دبوچ لی اور اسی عالم میں اسے لے کر دربار رسالت میں پہنچے حضور نے فرمایا عمر اس شخص کو چھوڑ دو رسول اللہ کا ارشاد سن کر عمر فاروق کے ہاتھوں کی گرفت خود بخود ڈھیلی ہو گئی پھر حضور نے اسے قریب بلایا کس ارادے سے آئے ہو تم یہاں رسول اللہ نے عمیر سے دریافت کیا اپنے بیٹے کو قید سے رہائی دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں عمیر نے جواب دیا تو پھر یہ تلوار تمہاری گردن میں کیوں لٹکی ہوئی ہے رسول اللہ نے پوچھا ہماری تلواریں بدر میں کس کام جو عمیر کی آواز دھیمی پڑ گئی جیسے بدر کا نام آتے ہی اس کے دل کی چوٹیں ابھر آئیں اور غم تازہ ہو گیا آخری لفظ اس نے دبی زبان سے ادا کیا جیسے اس کی بات ہو چکی اس کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا تم اور سفان دونوں نے حجرے میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش جو کی تھی حضور کا جواب سن کر عمیر کو پسینہ آ گیا اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اس مشورے میں اور میرے میرے سوا کوئی شریک نہ تھا خود عزیزوں دوستوں اور گھر والوں تک کوئی سازش کی خبر نہ تھی یہ مشورہ ہم دونوں نے انتہائی رازداری کے ساتھ کیا تھا مگر حضرت محمد کا مکے کی بات کو مدینے میں رہ کر ظاہر کر دینا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر چھپی ہوئی باتیں ظاہر فرما دیتا ہے جس شخص کا خدا کے ساتھ اس اس قسم کا معاملہ ہو کو نبی ہونا ہی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم حق واضح ہو چکا تھا عمیر کی طبیعت میں ضد اور ہٹ دھرمی نہ تھی فطرت کا غبار صحاب نبوت کے دو چار چھینٹوں میں دھل گیا فوراً اٹھے اور پرجوش انداز میں اللہ کی ربوبیت اور محمد رسول اللہ کی رسالت کی شہادت دے کر مسلمان بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم قسمت اور بخت بیدار کی سازگاری دیکھیے کہ تلوار زہر میں بجا کر اس نیت کے ساتھ مکہ سے چلے تھے کہ ناؤز باللہ محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کر دوں گا مگر یہاں آ کر دل کی دنیا ہی کچھ سے کچھ ہو گئی زاویہ نگاہ ہی بدل گیا ارادے کی بسات ہی الٹ گئی اللہ تعالی کی ہدایت نے دستگیری فرمائی تو قاتل غلام بن گیا جب مکہ سے روانہ ہو گئے تو کفار قریش کو شد شد ان کے ارادے کا علم ہوا ایک نے دوسرے سے کہا دوسرے نے تیسرے سے مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی وہ لوگ اس امید میں تھے کہ عمیر مدینہ سے اپنے مقصد میں کامیاب واپس ہوگا مدینہ سے لوٹ کر فقریہ لہجے میں وہ کہے گا کہ میں اس طرح سے مدینہ پہنچا اور پھر کئی دن کی کوشش کے بعد محمد ابن عبداللہ کی بزم میں بار یابی ہوئی اس کے بعد کمال ہوشیاری کے ساتھ محمد کو قتل کر دیا میری تلوار کو سونگ کر دیکھو بنو ہاشم کے خون کی بو آ رہی ہے جب میں چلا ہوں تو مدینے میں ماتم بپا تھا قطاب کا بیٹا عمر جیسا بہادر انسان بھی زنان یہود کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا مدینہ منورہ سے مکہ میں قافلے آتے جاتے رہتے لوگ منتظر تھے کہ عمیر اپنے ارادے کو پورا کر کے نہ جانے کسی قافلے کے ساتھ واپس آتا ہے یا تنہا لوٹتا ہے مدینہ کی طرف سے کوئی شخص آتا کفار قریش اس سے پوچھتے کہ مدینہ کی کوئی نئی خبر تو سناؤ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ کے قتل کی خبر چھپ نہیں سکتی مدینے کے آس پاس کی آبادیوں میں بجلی کی طرح یہ خبر پہنچے گی آنے والے کہتے کہ بھائیو ہم نے تو کوئی بات نہیں سنی بس سب سے زیادہ نئی اور تازہ بات یہی ہے مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بیج جسے مکہ کی زمین میں جمنے نہ دیا گیا مدینہ میں برگبار لا رہا ہے آخر ایک دن مدینہ سے قبر آئی مکہ والوں کے لیے انتہائی غمناک اور دل توڑ دینے والی قبر کہنے والے نے کہا کہ ایہو القریش عمیر تو یہاں سے جا کر مسلمان ہو گیا تم لوگ قام خواہ ہوائی قلعے اور قیالی قصر تیار کر رہے ہو قریش اس قبر کو سن کر ہکا وکا رہ گئے جیسے ان کے جسموں میں لہو یکائے کی پانی بن گیا توقع کے خلاف جب کوئی بات ظہور میں آتی ہے تو آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کوئی کوئی بوڑھا شیخ قبیلہ تو اپنی داڑھی کو بار بار مٹھی میں پکڑتا اور چھوڑ جھنجلہ ہٹ نے تیوروں کو انتہائی روکھا بنا دیا تھا آج سے پہلے وہ عمیر کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے کہ عمیر کا خاندان سدا سے بہادر اور غیرت مند رہا ہے اس کے پردادا نے شام کی سرحد پر تن تنہا ڈاکوں کی ٹولی کا مقابلہ کیا اور ان کو نیچا دکھایا مگر اس قبر کے سنتے ہی عمیر کی تمام خوبیاں ان کی نگاہ میں عیبوں اور برائیوں میں بدل گئی کل تک جس کی اچھائی اور بڑائی کے مناقب بیان کیے جاتے تھے آج اس کے بارے میں کہا جانے لگا کہ ابن عمیر کا خاندان قریش کے لیے باس ننگ ہے اس کے آبا اجداد لڑائیوں میں عورتوں کے لیے کجاؤں کی آڑ میں پناہ لیا کرتے ایسے بزدل خاندان کے آدمی سے بہادری اور جرت کی کیا امید ہو سکتی تھی ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ اونچا آدمی کچھ کرے گا ورے گا نہیں ہمارا خیال صحیح نکلا ایک قریش سازش قریش کو ناکامیوں پر ناکامیاں ہو رہی تھی مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے تھے مدینہ سے جو قبریں ان کے پاس آئیں انہیں سن سن کر وہ آگ بگولا ہو جاتے جنجلاتے دانت پیستے ہونٹ چباتے اور مسلمانوں کو گالیاں دیتے کمینہ فطرت لوگوں سے جب کچھ بن نہیں آتا تو وہ اسی قسم کے اونچے ہتھیاروں پر اتر آتے ہیں کفار قریش کو کسی طرح چین نہ آتا تھا وہ اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے کہ حضرت محمد ابن عبداللہ اور آپ کے ساتھیوں کو کس عنوان سے ستایا جائے کبھی ساوا میں پھوٹ ڈالنے کی تدبیریں سوچتے کبھی یہ اسکیم بناتے کہ کسی طرح حجاز کے قبیلوں میں بدزنی پھیلا کر اور بدویوں کو بھڑکا کر مدینے پر چڑھائی کر دیں مدینہ کے یہود اور منافقوں سے قریش مک کا ساز باز رکھتے رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی نقل و حرکت کی تلائیں پہنچتی رہتی قریش ازل و قارہ کے قبیلوں میں پہنچے اور ان کو دھمکی دی لالت سے بھی پرچایا اور یہ بھی کہا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد نے نیا دین نکال کر ہمارے آبائی دین کو شدید خطرے میں ڈال دیا عرب کی خاندانی عظمت قاک میں ملی جا رہی ہے وہ مقدس بت جو صدیوں سے ہماری مدد کرتے آئے ہیں ان کی یہ مسلمان توہین کرتے ہیں اگر اس فتنے کو نہ روکا گیا تو سارا عرب ایک دن محمد کے قدموں پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور جانتے ہو اس وقت طرف کی کیا حالت ہوگی ایک زبان سے بھی لاتحبل کی جے نہ نکلے گی غریب اور فاقہ کش مسلمان شیوق قریش کی برابری کریں گے وہ شراب جس کا جام ہمارے اسلاف نے تلواروں کی چھاؤں میں پیے ہیں اس کا پینا بند کر دیا جائے گا تمام لذتیں مسرتیں تفریحیں قدم ہر لطف پر خوش پھیلی غائب بس صبح سے شام بلکہ رات تک نمازیں پڑھو کھڑے رہو جھکو اور کاک پر گر پڑو اور وہ بھی ایک خیالی اور اندیکھی ہوئی طاقت کے سامنے قریش کی باتوں کا ان لوگوں پر جادو چل گیا ان دنوں قبیلے کے سات آدمی مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے سازش یہ تھی کہ کسی بہانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ اپنے ساتھ لے آئیں اور پھر انہیں دھوکے کے ساتھ قتل کر دیں یہ اسکیم کامیاب ہو گئی تو پھر اسی انداز پر یہ سازشوں کی نوعیت بدل بدل کر صحابہ کو موت کے گھاٹ اتارتے رہیں گے اس طرح ایک تو ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے قبیلوں کے آدمی جب یہ قبریں سنیں گے کہ عرب میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی ہے جو مسلمانوں کو قتل کر دیا کرتی ہے تو پھر اسلام کی طرف ان کا میلان اور طبیعت کا جھکاؤ عملی صورت اختیار نہ کر سکے گا قوم ازل اور قارہ کے سات آدمی جن کو قریش کی سازش نے ابھار کر مدینہ بھیجا تھا مدینہ پہنچے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حاضر ہوئے ان لوگوں نے مسکینوں جیسی صورت بنا لی تھی جیسے بڑے ہی سیدھے سادے بھولے بھالے اور نیک صفت ہیں اور اسلام کی کشش ان کو یہاں تک لے آئی ہے ان لوگوں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے قبیلے اسلام کی سعادت سے مشرف ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں ہمارے ساتھ اپنے صحابہ میں سے کچھ ایسے اشخاص کو بھیج دیں جو اہل قبیلہ کو اسلام کی تعلیم دے سکیں حضور نے دس صحابی مسلمان ان کے ساتھ کر دیے عاصم بن ثابت مبلغین اسلام کے اس مقدس گروہ کے سردار اور مولمین کی اس جماعت کے امیر تھے مدینہ سے ایک قافلہ مسرتوں کے جھرمٹ میں روانہ ہوا صحابہ کرام کو خوشی اس بات کی تھی کہ ہم تبلیغ حق کی خدمت انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں نا واقفوں کو اسلام کی حقیقت بتائیں گے جو اب تک اسلام نہیں لائے ہیں ان پر اسلام پیش کریں گے ہماری کوشش سے اگر چند آدمی بھی ہدایت پا گئے تو ہمارے اعمال نامے اس نیکی کی بدولت بہت وزنی ہو جائیں گے قبول حق ہاں، بہت بڑی سعادت اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے اس دنیا میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جو سب سے بڑی بھلائی اور نیکی کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی صحیح سے گم رہی ہدایت سے بدل جائے کوئی شک نہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ننگے کا بدن ڈھانکنا اور مظلوموں کی فریاد کو پہچاننا بھی انسانیت کی خدمت ہے مگر یہ بھلائی ان تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے کہ کسی کی صحیح اثر سے کوئی گمراہ ہدایت پا جائے مدینہ سے چند منزل تک یہ لوگ بہت خاموش رہے جیسے یہ سچ مچ ہدایت کے لیے متمنی ہے اور ان کے دل پہلے کی طرح سیاہ اور سخت نہیں رہے مگر جب ان کی بستی کے آثار نظر آنے لگے تو ان کے دلوں کے چور ظاہر ہو گئے منافقت بے نقاب ہو گئی اور قباستیں اپنے اصل رنگ میں سامنے آ گئیں وہی تلواریں جو ابھی تک نیام میں تھی نیام سے نکل آئیں ان قبیلوں کے دو سو جوان ان صحابہ سے مقابل ہوئے انہیں گرفتار کرنا چاہا صحابہ اکرام دشمنوں کے اس ہجوم کو دیکھ کر ذرا بھی نہ گھبرائے ان کے حوصلے بلند رہے اور ان کی ایمانی جرت نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا انہوں نے بھی تلواریں سوت لی ان کے تیور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں ذلت کے ساتھ گرفتار نہیں ہو سکتے تم بہت سے بہت یہی کر سکتے ہو کہ ہمیں قتل کر دو مگر ہماری جرتوں اور ایمانی قوتوں کو مغلوب نہیں کر سکتے جان بلا سے چلی جائے یہ تو ایک دن جانے کے لیے ہی آئی ہے مگر ایمان پر آنچ نہ آئے لڑائی شروع ہو گئی ادھر بہت سے تھے اور یہ کل دس آدمی دشمن اپنے وطن میں تھے اور یہ پردیس میں تھے وہ پہلے سے تیار تھے اور ان کو یکایکی حملے کا مقابلہ کرنا پڑا صحابہ لڑے اور خوب جم کر لڑے آٹھ شہید ہوئے اور باقی دو صحابی حضرت خبیب اور حضرت زید کو کافروں نے گرفتار کر لیا سفیان ہزلی اسی قبیلے کا ایک فرد تھا وہ ان دونوں جانساروں کو مکہ لے گیا اور قریش کو مزدہ سنایا کہ سازش پوری طرح کامیاب ہوئی مسلمان اور خود ان کے رسول ہمارے دام تزویر میں آ گئے مگر صاحبوں یہ مسلمان ہوتے بہت بہادر ہیں اور میں تو کہوں گا تھوڑے بے وقوف بھی ہمارے نوجوانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے بھلا مٹھی بر آدمی سینکڑوں مسلح نوجوانوں کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے آٹھ کو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا وہ اللہ اللہ پکارتے ہی رہے مگر ہم نے اپنی تلواروں اور برچھیوں سے انہیں ہلاک کر دیا اور ایو القریش ان کے سار ہمدردی اور جمع مردی کا یہ عالم تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے آ کر نیزے اور برچھی کے وار کو روکتا خیر مختصر یہ ہے کہ ان آٹھ کی تو لاشیں بھی مٹی میں مل گئی ہوں گی ان دو کو ہم گرفتار کر کے لے آئے ہیں قریش کی خوشی کے مارے باچھیں کھل گئیں بہت دن کے بعد یہ ایک خوشخبری قریش نے ازل اور قارا قبیلوں کی بہادری کو سراہا کہ تم نے اہل عرب کی لاج رکھ لی بس ایسے دو چار مار کے اور سر ہو گئے تو مسلمانوں کو قتم ہی سمجھو کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ اسلام کی ترقی رک جائے گی سفیان ہزلی نے ان دونوں کو قریش کے ہاتھ بیچ دیا قریش نے قبیب اور زید کو ڈرایا اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے بھائیوں اور دوستوں کا ہوا ہے دیکھو ہم تمہارے فائدے کی بات کہتے ہیں ہمارا کہا مانو اپنی جانوں کو مصیبت اور ہلاکت میں نہ ڈالو تمہاری زبانوں کی جنبش میں بندی ہوئی مشکیں کھل سکتی ہیں اسلام کو چھوڑ کر پھر اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آؤ قوم میں تمہاری عزت ہوگی اور ہر طرح کے آرام اور آسائش تمہارے لیے مہیا کر دی جائیں گی مگر قبیب اور زید کو جان جانے کا ڈر اور دولت و عیش کا لالچ رام نہ کر سکا اسلام کے نشے کو کوئی ترسی نہیں اتار سکتی قریش نے حضرت قبیب کو سولی کے نیچے کھڑا کر کے کہا کہ اگر تم اسلام سے کرارہ کشی اختیار کر لو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے قبیب اور زید نے ایک زبان ہو کر کہا نادانو جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو ہم اپنی جان رکھ کر کیا کریں گے قریش اس جواب کو سن کر ششدر رہ گئے ان کے وہم میں بھی یہ بات نہ آئی تھی اس دنیا میں ایسے آدمی بھی موجود ہیں جو سچائی کی خاطر ہنسی خوشی جان دے سکتے ہیں اور سولی کے نیچے کھڑے رہ کر بھی جن کا یقین متزلزل نہیں ہوتا قریش کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس واقعے سے ہدایت حاصل کرتا مگر وہ لوگ پتھر سے زیادہ سخت دل رکھتے تھے اور پتھروں سے تو کبھی کبھی چشمے بھی پھوٹ نکلتے ہیں لیکن ان کے قلوب میں نفوذ و اثر کی صلاحیت ہی نہ رہی ایک ظالم نے حضرت قبیب کے سینے میں کنجر چبو دیا اور کہنے لگا کہ کہو اب تو تم دل میں ضرور کہتے ہوگے کہ میں چھوٹ جاؤں اور محمد میری جگہ کسی طرح جائیں اس سوال پر قبیب کے تن بدن میں آگ لگ گئی وہ شیر کی طرح بپر کر بولے میرے نقوال کا خدا گواہ ہے کہ مجھے تو یہ تک پسند نہیں کہ میری جان تو بچ جائے مگر محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی لگے ظلم کے تیور پھر قشم آلود ہو گئے نے لی دل کی سیاہی اور زیادہ پھیل گئی دلیلوں کا کام سولی کی نوک سے لیا گیا قبیب شہید کر دیے گئے مگر جان دیتے وقت ان کے ہوٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی جیسے موت کا وہ خوشی کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں انہوں نے جان دیتے ہوئے فرمایا اے خدا ہم نے تیرے رسول کے احکام ان لوگوں کو پہنچا دیے اب تو اپنے رسول کو ہماری حالت اور کافروں کے کرتوتوں کی قبر کر دے مظلومیت کی موت اور سچائی کی شہادت نے در حقیقت کفار قریش کے پاپ کے گھڑے کو کنارے تک بھر دیا اور تاریخ اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ جب ظلم ستم کا یہ تاروپود بکھر جانے والا تھا بادشاہوں کے نام حدیبیہ میں جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو قریش کے سفیر سہیل اس بات پر بگڑ گئے تھے کہ معاہدے میں رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا چنانچہ یہ لفظ لکھ کر مٹا دیا گیا مگر اب حق مظلومیت کے دور سے گزر چکا تھا اس کے غلبے اور دنیا پر چھا جانے کا زمانہ آ گیا تھا سچائی کے ابلتے ہوئے چشمے اب کسی کے رو کے رک نہیں سکتے وہ دیکھیے امر بن امیہ سبا سبارفتار ناکہ پر کسی دور دراز سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں پانی کی چھاگل ساتھ ہے ستو اور کھجور کی تھیلیاں بھی لٹک رہی ہیں اور ان کے ساتھ ایک تحریر بھی ہے تحریر جی ہاں رسول اللہ کا فرمان حبش کے بادشاہ السہم کے نام نجاشی کے لقب سے مشہور ہے یہ فرما روا اس فرمان میں حبش کے فرما روا کو اسلام لانے کی دعوت دی گئی ہے لو رسول اللہ کے قاصد حبش پہنچ بھی گئے بیچارے بہت تھکے ہوئے ہیں سفر بھی تو کئی مہینے کا تھا بادشاہ نے مکتوب نبوی کو پڑھا چوما آنکھوں سے لگایا اور مسلمان ہو گیا اس نیک سیرت انسان نے دلیلیں نہیں مانگی موجے طلب نہیں کیے رسول اللہ کا نام گرامی پڑھتے ہی خدا کی وحدانیت اور محمد ابن عبداللہ کی رسالت کا اقرار کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم سلیبیں قوف کے مارے گری جا رہی تھی اور مٹ جانا ہی چاہیے تھا یہ کون بزرگ ہیں خوش منظر دیدہ زیب احساس ذمہ داری تیوروں سے نمایاں ہے یہ علا بن الحضرمی ہیں منظر شاہ بحرین کے پاس اسلام کی دعوت لے کر جا رہے ہیں شاہ بحرین کہنے کو تو شہنشاہ فارس کو قراج دیتا ہے مگر حقیقت میں یہ خود مختار پر مروا ہے سچ مچ مالک رقاب امم اپنے حدود و سلطنت میں سیاہ و سفید کا مالک فرمان نبوی کو پڑھ کر اس کو بھی ایمان کی سعادت حاصل ہو گئی اور تنہا نہیں اس کی ریایہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی ایمان کا آفتاب طلوع ہوا تو اس نے اپنے گرد و بیش کو بھی منور کر دیا مصر و اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس اور ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کے پاس بھی قاصد دعوت اسلام اور منشور ہدایت لے کر پہنچے خسرو نام مبارک کو پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا حضور کے فرمان کو بھرے دربار میں چاک کر دیا اور شان رسالت میں گستاخانہ کلمات کہے قاصد ایران سے واپس ہوا اور حضور سے تمام واقع حضور نے اس پر فرمایا اس نے خود اپنی قوم کا منشور سلطنت پارا پارا کر دیا یہ کوئی قصہ کہانی ہے کہ بات آئی گئی ہو گئی لفظوں کا حقیقت سے کوئی ربھی نہ ہو یہ محمد رسول اللہ کے الفاظ تھے کچھ دنوں کے بعد اس گستاخ اور زبان دراز قصروں کو خود اس کے بیٹے نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں کسرا کی حکومت کے ٹکڑے اڑ گئے پرویز کو شاہ حبش کی قسمت نہ مل سکی گمراہی اور تباہی اس کی تقدیر میں لکھی تھی کفر کی جہالت قبول حق کی راہ میں مزاحم ہوئی یہاں تک کہ خسرو کی زندگی کا تلسم ہی ٹوٹ گیا بارگاہ نبوت سے فرمان صادر ہو رہے تھے قاصد درباروں میں پہنچ کر فرمان پیش کرتے دو مت کے حکمراں ایک در غسان کے فرما روا جبلا اور نجت کے بادشاہ سماما ان کی قسمت کے ستارے کفر و جہالت کے اندھیرے سے نکل چکے تھے ایمان کی سعادت نصیب ہوئی جو مغرور ازلی بدبخ اور حکومت کے نشے میں چور تھے وہ اس سعادت سے محروم رہے حق کی آواز کان کے پردوں سے ٹکرا کر رہ گئی دل میں گھر نہ کر سکی نفس نے بڑھاوے دیے کہ دیکھنا اپنے آبائی مذہب سے کہیں منحرف نہ ہو جانا تمہارے باپ دادا کی روحیں کیا کہیں گی اور شیطان نے بہکایا کہ تم خود لاکھوں انسانوں کی تقدیر کے مالک ہو تمہاری زبان قانون ہے تمہیں کس کے مشورے اور دعوت کی کیا ضرورت یہ تو ایک طرح کی ذلت اور شکست ہوئی کہ کسی نے قد بھیج دیا اور اس کے سامنے جبین عقیدت کھٹ سے کم ہو گئی نفس کے ان دھوکوں نے حق واضح نہ ہونے دیا اپنی اپنی قسمت اور اپنا اپنا نصیب ہے یہ کون ہے یہ یمن و طائف کے سرحد علاقے کا حکمراں ہے نام ہے ذل کلا اور حمیر کے شاہی خاندان کا چشم چراغ اس لیے ذل کلا حمیری کے نام سے مشہور ہے اس کا دربار حریر و دیوا کے پردے ایرانی قالین ہاتھی دانت کے بنے ہوئے دروازے سنہری روح پہلی ممبت کاری جڑاور قیمتی تک درباری تو بڑے رتبے کے ہوتے ہیں شاگرد پیشہ نوکر چاکر اور غلام ایسی بھڑکیلی وردیاں پہنے ہیں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کیڑا ہوئی جاتی ہیں چاندی کی انگیٹیوں میں اود و امبر سلک رہا ہے ہمارے خداون نزول اجلال فرمانے والے ہیں بندے جبین نیاز جھکانے کے لیے تیار ہو جائیں نے کڑک کر کہا اس کی آواز میں کافی روپ تھا جیسے بادل گرج رہا ہے اتنے میں کلا آیا سر پر تاج ہوا یمن کے خوبصورت چھوکرے اس کی آبا کے دامن سونے کے طباقوں میں اٹھائے ہوئے اس کے آتے ہی تمام درباری سجدے میں گر گئے کلا مسکرایا اگر وہ ہنس دیتا تو خدا کی شان کے منافی تھا اس کا حکم تھا کہ لوگ اسے خدا کہہ کر مقاطب کریں بادشاہ سلامت جہاں پناہ غریب پرور یہ سب فرسودہ ایرانی اصطلاحیں ہیں طائف و یمن کے اسی خداوند کے پاس رسول اللہ کا فرمان پہنچا اور خدا کی شان کے نام مبارک پڑھتے ہی سچائی کھل کر سامنے آ گئی وہ مسلمان ہو گیا اور اسلام لانے کے بعد خدا ترسی اور اثار کا اس قدر جذبہ ہوا کہ ایک دن میں دس بیس نہیں اٹھارہ ہزار غلام آزاد کیے مسلمان ہونے کے بعد چند سال بادشاہت میں گزرے مگر خدا پرستی کی راہ میں ملوکیت کو بھی سنگ گرا پایا راج پاٹ کو لات مار کر اور آرام کو تج کر مدینے منورہ میں آ کر اقامت اختیار کر لی ناز و نعمت کا پلا ہوا اور عیش و عشرت کے گہوارے میں جھولا ہوا اب موٹا جھوٹا کھاتا پہنتا اور زیادہ وقت خدا کی عبادت میں گزارتا نازک ساتھ مجاہد تیر اندازوں کی بھول چوک نے لڑائی کا نقشہ ہی بدل دیا تھا مسلمانوں کے انتشار کو دیکھ کر کافر آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان اب زیادہ دیر تک جم نہیں سکتے عہد کی جنگ ہی سے قریش کی تاریخ کا رخ بدل جائے گا آج مارے کا سر ہو گیا تو یوں سمجھو کہ مسلمانوں کا سارا زور ہی ٹوٹ گیا ہم تو بدر میں شکست کی مصیبت جھیل گئے تھے مگر یہ لوگ ایک ہی پسپائی میں جی چھوڑ دیں گے جو مسلمان مدینہ میں رہ گئے ان پر یہاں سے نبٹ کر حملہ کریں گے اور اس طرح پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کا نام و نشان جہاں سے مٹا دیں گے بس وہ وقت قریب ہے کہ سلا کی پہاڑیاں تکبیروں کی گون سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گی ابن قمیہ قریش کے لشکر میں پیش پیش تھا اس نے حضور نبی کریم پر پتھروں کا میں برسا دیا سورج کی آنکھ یہ درد انگیز اور دل ہلا دینے والا منظر دیکھ کر لہو ٹپکا رہی تھی کہ وہ جس نے دنیا والوں پر رحمتوں کے پھول برسائے خود اس پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے سم باری کے اثر سے آرز اقدس لہو سے گگو ہو گئے پھر اس ناپکار نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا ایک تو تلوار کی جھوک پر حضور زرہ پہنے ہوئے تھے اس کا بار بھی اس موقع پر گرا ثابت ہوا حضور غار میں گر پڑے ابن قمیہ سمجھا کہ مدت کی تمنا بر آئی جوش مسرت سے بے اختیار پکار اٹھا کہ محمد مارے گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صدا کافروں کے لشکر میں پھیلتی ہی چلی گئی ستم گروں کے چہرے خوشی کے مارے تم تمانے لگے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی فرت مسرت سے ان کے دل بلیوں چل رہے تھے مکہ میں جب یہ قبر پہنچے گی تو ہمارے کار ناموں کی دھوم مچ جائے گی نغز گفتار شاعر ہماری مداح میں قصیدے کہیں گے اور کاز اور ظلم کے بازاروں میں ہمارے نام کے نشان نصب کیے جائیں گے ابو بیدا بن الجراح نے حضور کے جسم مبارک سے قوت کی کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالی جس کے اثر سے دانت ٹوٹ گئے ابو بیدا احتیاط برت رہے تھے کہ رحمت اللہ کے مقدس لہو سے کہیں زمین لالا زار نہ بن جائے ورنہ کیا جب ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو کر زمین سے رویدگی کی قابلیت سلب کر لے رسول اللہ کے زخموں سے لہو بہ رہا تھا اور کافر فتح کے نعرے لگا رہے تھے مسلمان تتر بتر تھے بڑی ہی سخت گھڑی اور انتہائی نازک مرحلہ تھا اسی عالم میں حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی لے کر آئے انہوں نے پانی ڈالا اور سیدہ فاطمہ نے مظلوم و مقدس باپ کے زخموں کو دھویا زخموں کے سبب حضور نڈھال سے ہو گئے مگر اسی عالم میں آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی مظلومیت کے ان سجدوں پر خود نماز ناس کر رہی تھی کافروں کے یہاں فتح کے شادیانے بج رہے تھے ابو سفیان نے بڑے بڑے صحابہ کو نام لے کر پکارا رسول اللہ کا اشارہ پا کر مسلمانوں کی طرف سے پرجوش استفسار کا کوئی جواب نہیں دیا گیا پھر ابو سفیان نے اپنے لوگوں سے پکار کر کہا بھائیو خوشی مناؤ یہ سب لوگ قتل ہو گئے اگر وہ زندہ ہوتے تو میری باتوں کا جواب ضرور دیتے ابو سفیان کے اس تنظر تحقیر آمیز پر حضرت عمر سے خاموش نہ رہا گیا دامن کی گرفت خود بخود ڈھیلی ہو گئی وہ پکارے او خدا کے دشمن جن جن کو تو نے نام لے کر پکارا ہے وہ سب زندہ ہیں اس پر ابو سفیان کو بھی جوش آ گیا کفر کی جھنجلاہٹ بتوں کی جے بن کر گویا ہوئی حضور نے فرمایا کہ جواب میں تم بھی اللہ کی تکبیر کہو ربی انصاری کے بیٹے سعید بھی اس غزوے میں شریک تھے وہ نظر نہ آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو سعید بن ربی کی خیر قبر لے کر آئے حضور کا حکم سن کر ایک انصاری فوراً چل پڑا میدان میں شہیدوں کے لاشیں بکھرے پڑے تھے لہو نے ریتیلی زمین کو لالا زہر بنا دیا بڑی جستجو کے بعد حضرت ربی کا پتہ چلا انصاری نے دیکھا کہ لاشوں کی جرمٹ میں میں سعید بھی و لوٹ رہے ہیں رسول اللہ نے تم کو سلام کہا ہے ڈھونڈنے والے نے کہا مجا نثار غلام کا سلام بھی حضور کی خدمت میں عرض کرنا ابن ربی نے جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے نزا کے عالم میں نقاہت کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے شدت درد چھپانے کے لیے ہوٹوں کو دانتوں سے دبایا اور بڑی مشکل سے بات پوری کی بولے میرے ساتھیوں اور دوستوں سے ایک ایک کر کے کہنا کہ دیکھو رسول اللہ کی اطاعت میں کوتا ہی نہ ہونے پائے اطاعت رسول میں کمی کی تو پھر خدا کے یہاں تمہاری کوئی معذرت قبول نہ ہوگی یہ باتیں جوش میں آ کر کہنے کو تو کہہ دی مگر شہرک سے لہو کی آخری بوندیں ٹپک پڑی گرم کون جس کے ہر خطرے میں خدا اور رسول کی محبت جھلک رہی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانسار غلام ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سو گیا چہرے پر سفیدی پھر گئی اور دم کے دم میں جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا ہو گئے انصاری نے واپس آ کر تمام واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ حضور کی خدمت میں عرض کیا تو اس پر حضور نے فرمایا اے اللہ سعد بن ربی سے راضی ہو جا سعد خوش نصیب اور سعادت مند سعد مرتے مرتے حضور کی دعاؤں کے سدا بہار پھول اپنے ساتھ لیتا گیا اللہ کی رضامندی اس کے لیے مقدر ہو گئی عہد کے بعد مدینہ میں اس واقعے کی خبر پہنچی تو مسلمان کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا لوگ حسرت و ناؤمیدی کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ایک خاتون بھی اس غمناک قبر کی تلا پا کر گھر سے عہد کی طرف روانہ ہو گئی تیرا باپ مر گیا ایک شخص نے ہمدردی کے لہجے میں کہا مگر عورت بڑھتی چلی گئی تیرا قابل مر گیا لیکن عورت کی رفتار میں ذرا سی بھی سستی اور گرانی پیدا نہیں ہوئی پھر اس سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا کلیجے پر برچھی کھا کر موت کا نشانہ بن گیا مگر خدا کے بندے یہ تو بتا کہ رسول اللہ کس حال میں ہے میرے کانوں نے بڑی درد انگیز خبر سنی ہے میرے منہ میں قاک دل اس قبر کتاب نہیں لا سکتا خاتون نے رک رک کر دریافت کیا رسول اللہ تو زندہ ہے مگر کہنے والے کی بات پوری بھی نہیں ہوئی کہ عورت جھٹ سے بول پڑی جب سرکار زندہ ہے تو میں کسی عزیز کے مننے سے غمگین نہیں ہو سکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ساری مصیبتیں ہی ہیں عہد سے رسول اللہ کی واپسی کی خبر ملی تو مدینہ کے لوگ آپ کے خیر مقدم کے لیے بستی سے باہر نکل آئے حضرت حمزہ کی کم سن اور معصوم بیٹی فاطمہ بھی راستے میں کھڑی ہو گئی استقبال کے بعد لوگ لوٹے تو فاطمہ نے دیکھا کہ ان لوگوں میں حمزہ کا چہرہ نظر نہیں آتا آخر کیا بات ہے وہ کیوں نہیں آئے ان کو تو رسول اللہ کی امریکابی میں واپس سونا تھا معصوم بچی کا دل دھڑکنے لگا غیر محسوس طریقے پر گرد یتیمی اس کے چہرے کو چھونے لگی دل میں سو سو طرح کے وہم آتے اور وہموں کا پیدا ہونا فطری بات تھی جنگ سے کسی آدمی کا نہ لوٹنا ہر اندوناک سے اندوناک حادثے کا سبب ہو سکتا ہے راستے میں حضرت صدیق ملے فاطمہ نے دریافت کیا میرے باپ کہاں ہیں ابو بکر صدیق اکبر نے رکتے ہوئے لہجے میں جواب دیا پیچھے خود رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں ان سے تم اپنے باپ کا حال پوچھنا تھوڑی دیر میں حضور گھوڑے پر سوار آتے ہوئے نظر آئے حمزہ کی بیٹی فاطمہ نے سواری کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا تیزی کے ساتھ آگے بڑھی اور رسول اللہ کے گھوڑے کی لگام مٹھی میں پکڑ کر بولی یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے پیارے چچا حمزہ کی درد انگیز شہادت سے خود حضور بہت زیادہ متاثر تھے یتیم بچی کے سوال نے چچا کی شہادت کے زخم کو اور ہرا کر دیا حضور نے فرمایا تیرا باپ میں ہوں حضور نے ان لفظوں میں لڑکی کو تسلی بھی دے دی اور انتہائی بلیغ اور نازک پیرائے میں واقعے کا اظہار بھی فرمایا حضور کھل کر سیدنا حمزہ کی بے دردی سے قتل کیے جانے کی کیفیت بیان فرماتے تو معصوم بچی کے دل پر نہ جانے کیا گزرتی سید الشہدہ حمزہ کی یتیم بچی رسول اللہ کا ارشاد سن کر بے اختیار بول اٹھی اس جواب سے مجھے خون کی بو آتی ہے